دل جنا گرو ترتے نماز کی بغیر نہیں نہیں آتے آتے تھی کفایا مولوی دبی سی تو میاں تاری کہانی کہانی میں تھوڑا یہ کیوں کہ جرا گھر ٹور دے نیت کر دے ٹور دے جرا جنازہ پہن کہن دیا نیت نہ کیا جی، بس ہوں ہوں کوئی ہے نیت کو الفاظ زہری نہ آ

اضافے دیکھنا الفاظ ہے یہ ضروری ہے ان آدمی کا نادا مسئلہ تین ہے وہ تو اتنی آدم بے آزاد مطلب کوئی شاید تھی تو جناب تو شام نام تھے نیا تھی جناب تھی ہے پہ تو ہوں تھی وہ دعا نیت تھی تو وہ بعد پکاوے بتا اتنی آخ دے اللہ دنیا کی بخش دے پھر بھی جناب ٹھیک ہے کیونکہ لوگ مشکلات بعد لوگ چھوٹے پیچھے اور شرمسار تھے ایسے مسائل کافی تو جن لوگ چھوٹے پیچھے مجبور شرمسار میں کہوں کہ سارے تو جنازہ ہیں یہ جنازے کا مطلب یہ نیت جنازے کی کوئی نماز نیت فرض دل زمان نہ جرا آپ سو تو آپ کو سواب کی ویسی لیکن نیت دل کی جگہ ہے زبان کی کرو نہ کرو ٹھیک ہے نا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وائن بات وہ ہم جنا کملا مشرق اگر تسا کافرے کی اطاعت کی تھی کا منیا تو سب مشرق ٹھیک ہے نا تو سام مشرق کا نکال اس نقطے کو آپ کو نہیں کہیں نہیں دے سکتے مشرق نے نکاح جی کتاب کافر نہیں کرے سو آخا کافر نہ منے سو اون ویلے ایمان ہی چل جائے گی نکاح بھی چل ہوں تھوڑا سا مسئلہ مطلب نکاح جس طرح آ گیا اندر شرائط وہ کافر نے تھا فرمائن اسلام نے تھا فرمائن اسلام دے ہوں ساری عوام یہ بیماری ہے میں سوال کیجیے نہ کتنا آپ ہی دسو زمین لکھویں دو سات شاید کسان لکھوا کی بڑے بے وقوف ہو بھائی ہی بھیلا رشتہ جس کا اعتماد کا نکاح حصہ تو لے لے چکی ہوئی پاگلو جس کا تو آپ کو اعتماد کا نہیں ساری بھی صحیح نہ گزارا کرے دیکھا لے دے چکی ہو وہ دھی دھی کی ذات زمین والا والا والا لکھوئی لکھوئی مکان نہیں یہ ساری بےمانی ہے کوئی مرتے کو لگام پا دے بڑا نکال ہے شریعت رسول کی کی شرائط کا کوئی واسطہ نہیں تعلق نہیں بالکل حرام ہے جس چیز چیز بچو

بے گھر بڑا عورت جو نہ کہیں بھی بھی ماں دے جو ہوں کو چیلنج کرے جتنی والا قانون یہ یہ مسلمان کے اندر بڑی زبردست ہو رہی ہے تو آپ دیسلان نے یاد رکھا ہے ایک تو مرد تابے میں اور ہوں ہوں کو ہے قرآن آگے آگے جاؤ نشا مرد افسر ہے ہوں ایک تنخواہ دے دے بیا ماں کے ہاتھوں سے ماں کم وہ تنخواہ گھن دے ٹھیک ہے نا وہ جنا تنخواہ گھن دے وہ ہوں اتنا آپسا نہیں مان سکتا مان سکتے منڈی لے باندھو کہ نکاح کرانا تسا محکوم کشی لو عورت تلک آدمی ہے عورت تل ہے لوگ آدم ہم یہاں ایک عورت ران مرید ہے نام رات ران مرید سے ہوں بنایا نہ سکو نام رات ہے جیسے زمین کوٹے متی ساری لے فوٹو فوٹو بھی ٹھوسے کسی اور صاحب کیا لکھ ہیں قرآن بات سے فرمائے کہ نام نقصہ اور شادی فرض بھی ہے واجب بھی ہے کھانا سنت بھی ہے حرام بھی ہے اگر والے کو نام نقصہ کا نہیں تو شادیاں کرو تو آپ خرچہ نہیں رکھا سکتے اور شادی اسلام نے روک بڑی بیماریاں ہے ہزارہ بیماریاں روز بھی طلاق تنصیح کیا تنسیخ پوچھنا تو یہ چاہیے کہ تنسیخ آئی کیوں پہلے آئی والے نبی کی تنسیخ ہے کوئی یہ سارے قانون کا بندوار ہے اور سبولی سکول ہے یہ سارے پانی کی جو بھی لان کیا کرنے ہیں سارے سکول کا اور سکول والے یاد رکھا ہے کوئی نکاح نہیں بچتا جیسے کسان نبی کی شریعت شرطا نہیں ہے تو نبی جب شرط نہیں رہے قرآن آ کے دو دو تین تین چار چار اور تم کسا رکھ سب لوگ نکاح سیکھا طریقے سے ان کے ہیپ شادی جب قرآن میں نے سیکھے ان کے تو نکاح کا رہتی ہے خدا آ کے تو کر سکتی ٹرائی کر سکتی

جیویں نک نکے لا دے بندہ چھکی والا رہن دے او چھکو کی دل پر آیو جے نکے لا نے دے وال تے ایک اوراں اوے کمزوری مار دی نکے تے تو جاندے لے من دی وچار لکھ دے باندے ولا پوتو دا پوتو جڑا آدمی میاں کو دھورو کھیلے لے پاس کہ جمو اپے پاس کھیلے نا اوپر بڑیا تو دھوے مدینہ اپنی خانی کھائی بیٹھے ہوں زمین کوئی پیو تو چڑھانے میں کو سکوں پیو کو دما کے سجا دو واسطے ہے پیو بھی نہ چڑھا دے جیت وہ اپنا معاش نظام سارا سوچے الاس کی جو زمین دے رہے والا کل بیٹھا کھا رہے ہوں غلطی تو ہوگی آپ ہی ہے صرف بری چیز جس کا نکاح کیا کرے دو پہلے نکاح نکاح نہیں جس کا نصاب نے کہا نہیں جی، کیوں شہریت رسول ہے کہیں رسول کو ہاتھ رکھتا نہیں کہ کوئی رسول آ کر نبی کی شریعت کو بتاوے نہ نبی شریعت پر آ کے جیسا کہ شریعت مانگ چکے تو آپ کو پتہ ہی کا نہیں تو آپ کو اگلے مشورے پر آج آیا پتہ کا نہیں قرآن کی آیا کے مائنا کو کھیننا بولنا مشورے کون اگر تو سامنے رہا کیا من یا کتاب کسی تو سامنے چڑھو تو نکاح ہو گئے یہ بچ نہ تیرے یہ خدا کے آشرے سے رشتے کرو یہ نہ کرو رب فرمائن یہ نہ دیکھو غریب ہے کی ہے کیا یہ دیکھو دیندار ہے دیندار نبی کا دینا ہے تو اللہ دھوکھا کی میں کرے گی نبی کا دین ہے بےمان بینمان تیلنا دھوکہ کیوں رکے تھی دین بچیں گے یا وہ ہے کہ بچیں گے یہ جن کو دین کا نہیں تو رشتہ کیوں کریں گے پہلے سوچ مجھے تو رشتہ کرے نا ان کی شخصی کردار دیکھ انگریز دے دے کہیں فیشٹا ون لکھا تیرا کردار صحیح ہے وان سوئی تصویر کو لکھا نمبردار میں لکھا تیرا کردار کیوں تھے تو طاقت ہے تو پچھلا اصل ہے طاقت ہے کو دل دیتے تھے تیرا کردار کہیں ہو گئے انہیں ہے نا کردار کیا دے دیتے کوئی کام پھر اپنے تلوں میں کردار دے دے تو سر دشا دے چلو ہوں کو دے والا ایک دیسی منظور پر پچھلا ہوں یہ takat et, pistol, एक असुरय ताकत है उनने इतनी एहतियात की थी कि इनका लड़ाई शान पर है इन्हें हर बंदे गुना जो अपने वास्ते इतनी मौन जैन को हुकूमत देने ओहदा देने ऊंचा से ओहदाई होंगे कानूनी होंगे हाकिमी होंगे अफसाई होंगे ताकत होगी उन विशाल बताओ कहीं दुकानदार बढ़ाए ان دے اتو آٹھ لاکھ فوج سر پراستے کہ خاندار کو کوئی سڑے تھی تے آٹھ لاکھ فوج کر کیوں کہ گولیاں مار دی ہوں ایک یہودی کیا چکر چلایا ایک رشتہ دیونا کردار چیک کیتا دے کہ جی ساری حکومت طاقت فیصلے حاکم بنایا جائے دے آٹھ لاکھ فوج ہندوستان فرانس سے ہوں کوئی کردار نہیں دیکھنا ہوں نمبر دیکھنا

جی دن ساری کوئی مردہ بچہ پیسہ کرنا بہت مرغا مرد موجود ہے کام کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہے انہیں فرمایا کیا سمجھیے ایک روح اندرو ہو مار رہے ہیں ایک روح نکل رہے ہیں بندہ مار رہے ہیں موت رو کہہ سکتی ہے جے انسان دندہ ایمان غیرت عطا بھیا کوفر مقابلہ کئی شہر میں لانگی وہ بند کا روح مار لیتے بڑا قرآن کتاب فرمائے آوامان کان مئی تن تو کیا مردہ تھا فراہ جائے نہ ہو اصلوں کو زندگی جیتی ہے حضرت امیر احمد رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے اے شان رول اے آیت آپ کی شان اتری ہے کہ آپ کو پرتی حالت نبی سے کیا پاکن سید الشہدائی

دیکھو انگریز کی بینٹری ہر چین کھا دیں گے کھاد گھوڑا نان صاف ہر چین کھا دیں گے کھانا وہی انگریز بھی ہے میری بینٹری تو رب کا نور سے کچھ نہیں دکھے گا نہ کافی بھی تعلیم نظر دیے نہ قانون نظر دے نہ تعلیم یہ تو پہاڑ نظر تھا چاہے مکھیا وجہ سے کاٹ گن تھی کہ یہ پہاڑ جو تھے لوگ سے کر یہ کیوں نہیں دکھے

ہر فہاشی جا کے پوچھا دیتے انگریز کھیت کو راج تار چھیڑے پورے بڑے شریر کو آگے نسیا دیتے کہ مسلمان کی دھی بہن کو یہ چھیڑی دے پھیر سکی ان کا پچھو کیا تاکہ ان کا پچھو شیر کھڑے ان بکری کا بال جو گائے ہو سکتا دیکھتا ہوں ساری بکری نکل گئے دوسروں کو کسی بھی بڑا جی میں مومنا ہاں۔ اس مریم میں زندہ ہوں تے پرانا تھا مومن کے لیے پڑھ دے زندہ کیے تھے تو تو تو مجھ نہ غیرہ سے بولے گی نہ کوپر کی تحریف تعلیم قانون سے بولے گی تو تو تیرا کھئے کے مصر دے والا آدھی ترقی ہے اتنا گا نہ کھالے کافر نہ ہم تو آپ کو ساتھ ہے تو سب ترقی پہ کرے دو یہ دسو ترقی کیوں نہ پہ کرے دو شریعت سے دے یا بھی چھوڑ دے یا کافر نے پیچھو شوچال دے ماری کافرے کو نہ کر یعنی ترقی کیا کرنا میں ایک نال گال کی مارٹر وہ اکبت ہے میں دے نہ مسجد کی پرواہ ہے نہ پرواہ ہے چرچ ہے انہیں چرچ کے سے نہ مسجد کی پرواہ ہے نہ پرواہ چار جو ہے جو وہ جو ہے سکول اور ٹیچر میں کھاتے ہیں ہے بھائی مان علی گڑھ کا کالج ہے بتائیں گی مسجد اعلان کیا مسجد لگنی پڑے گی علی گڑھ کے کالج کو سارا وہی چھوٹی گرم پوت مگر سے روز ختم رہتی ہے وہ قرآن کا مدرسے ختم کیتے ہیں دو آدمی پوترا بائیں سکول جو مدرسے جو ختم کرانے یہ گل بھیجی کریں

تینوں یہودی شرما دے کیوں یہودی نے بھی فلم نہیں بڑے چاہتا کیا ہے سکول ہی بڑھائی ہے ماں سنا کرا تو فلم بڑھائی ہے یہود بڑھائی ہے ایک بار کیا ملا ہے ہاں بھائی مانا یہودی جو اس میں شرما تو مسلمان کا دعویٰ کسی کریں بھائی مانا نبی نظر من مسلمان انہیں فرشت کرے گا جسو بے گھر بھی تو مسلمان تھے دارے مسلمان ہے دعوے مسلمان تھے ہندو کی پڑھنے کا بہماندار کے ساتھ بریمان پاس کافر دے مومن کھڑی پاکستان واسطے یاد رکھا ہے کہ ایمان اس وقت سویرے کافر ہو تو شام کو مومن حدیث پاک مسجد میں تو سینکڑے بندے نماز پڑھ

کرتا مبارک بھی جیتے ہیں روٹی دبے کو ہاتھ لے تو نہیں پکڑی روٹی اور وہ سید الانبیاء کرتا جیتی ہے ایمان کی شان دے وہ پرتی نہوست دے وہ منافع کھا لیکن ان کی بچے نہیں تھے ان کی بچے کیوں کہ ایمان کا نہیں منافع کا دفاع نکالنا پڑتا زبانی کلمہ ہر بھی پڑھتا دل کا کلمہ کوئی ہو دل والا کلمہ جب اپنے ہو مومنٹ کا جب مومن پیچھے بلا کرنا ہیٹ نہ کیسے بلا مومنٹ والا کوفر کر کے یہ بات نماز ہی سارا قانون ہے کہ ہو مومنٹ والا کافر ناری ہو گئے تیرا کچھ موٹر سائیکل کا سیل ہے تیری کوئی گھڑی کا ہے ہونا کیا نہیں ہے اچھا تیرا انگریز تعلیم خاص کیجیے قرآن کی تعلیم قانون پردا حیرا ایمان حیا تحریر شرم ہر جگہ خاص کیجیے دے دیوا دیوا انگریز جب کچھ چل رہا تھا کی کرے تھا بھگوان دیا ایک کلمہ چھوڑ سہی مانا ترقی انگریز میں کچھ چل رہی تھی انگریز کو نہ کرنا ہے یہ کیا ترقی ہے ترقی کا کیا آنا کافر کے پیچھے چلنا چاہیے جو کافر کرے ترقی کا مانا کیا ہے جو کافر کرے وہ کرو اگر یہ کافر جی میں کرن ترقی ہے رسول اللہ کیا بنے اسے تو نظریے کیا آگے رسول اللہ نے کیا بنے یہ یاد رکھا ہے کریں جی آپ کے ذہن سر ہے پورا کا کیا سمجھو ہے ایمان کیا ہے نور نور جلد ہے روشنی جلد سورج دیکھا کہاں ہو گیا چوری کی سورج لار چوری نور شکار دنیا کافر سے چوری کرے دے کئی ساری پتہ ہی لگا بچائی تیری روشنی کی ہے تو تو تو تو تو تو تو سورج چاند تارے ساری کائنات مومن کے ہر شاید

بے پرواہ کیا گئے کیوں یہ ایک ہی میں نہ کرنا جیسے کو کرنا ہے نا جو نماز کر پڑھنا تو نام نہ اسی مدینے کا دفاع کر کرنا تو تو کرنا پڑے نا کرنا تو کی میں پڑھے نا جہاد کی کرے ہوں تیرا دین جو ختم دینا میں تھے پیو پوت گرا ہے پیو کی زمین پوتر کا نام دیں گے جیسے پیو ایمان والا والا پوتر جیسے پیو کا نہیں پوتر کو سے کل کی چلنی ہے والد صاحب کو کوڑھی منڈل جاتا ہے یا اچھا داڑھی منڈل سارے مول بہتر کیا تماشا ہے تماشا مان کے رہے نہیں کوئی پتہ نہیں ایمان ہوگا ایمان والا بندہ اتنی بے خیراب نہیں مان سکتا اتنی بے وقوف نہیں بن سکتا اتنی دماغ جہان کا نہیں مان سکتا ہوئے مومنٹ

کوئی کوئی نہیں کہاں سال ہے تو آپ کی چھٹی بھی حکومت نہیں تو آزادی من میں اتنی اس چھٹی دا رکھ سکتا آزادی مناؤ انگریزی کا بان والا حاکم آگے پڑھے یا قرآن والا تو چیز آزاد گئی کہ زبان انگریز حاکم بن گئے ایک ملک تو تیرا ہے زبان حاکم ہاتھی باندھ قرآن اللہ آزادی کو اسلام کی ساتھ والا آزادی بناؤ اے اوتر میں دل دل دل پاکستان وہ بوٹا

بیاسی جنگ کی ہے صحابہ نے جنگ کی دنیا کاف کافی بنو حکومت صحابہ مالک بڑا گئے صحابہ فرانتے تھے تو میں کر دی کی میں دی کی میں آتا کی میں دی کی میں نکاح کوئی سوران جو یہ صحابہ جنگو کی جائے تو جنگو نہیں کیچن یہ دل لاکھ مسلمان تیرے قائد عالم نہیں بنایا ہے خواجہ معین الدین ادیبے نہیں بنایا تو ایک پر سب کو یاد کر مسلمان کی لکھ رہا ہو فتو آپ کا پھیل رہا تھا تو ملک سے آزاد ہوں پر آپ سے رب فرمے تھے میں ملک کا مالک ہوں

دیکھو یعنی برمانی توں میں ان بات سے کہ بڑا آٹھ بول جب نہ جاگو میں ہندوستان آ رہے ہندوستان ہاں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان میں تمہارا نام نشانے میں ملا رہے ہیں تمہاری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آپ میں تمہاری برباد کو سمجھنے کر کریں بیٹھو

نکا سات بھی گا تو مچھلی کیا بھی مکان لکھوا لیتے زمین لکھوا لیے تھان کا لکھوا دیجیے اور بہمانات بہمانی راب رات رکھا یہ بدلا پتر بن گئے پہلے سوچ کا رشتہ دیکھ کے شرافت ہے

ان کو تو استعمال کا نہیں تو پر بھی بیٹھو تو بہمان کو ہی بیٹھ دیجیے اتنی گال کو آپ کہ بالکل ذرا جس میں بھیجے کہ تمہاری سارا تباہی کا سب نبی شریعت کوئی مداخلت نہیں کر سکتا کوئی رسول نہیں کر سکتا دوسرا لگے بیٹھے تھے ساری تھی اصل زمین زمین لکھ لکھ رہے رہے سو تھے ایمان نہیں زمین زمین زمین رشتہ پہلے لکھا میں تیری ہے دین کہانی ایمان کہانی کہانی غیرت پردہ کہانی کہانی ظالمہ کو کو کو گا زمین دین دین کی چیزیں یہ یہ بے پنجابی تھے بھی دینا اور اللہ کی تھوڑا لڑا خلاف ہے کوئی بندہ لکھا لے کہ بھی دینا پڑے گی اعتماد کا پہلے نام ہوا تھا کا تو تو شیر زمین دے دے کے دینی بدماش رشتہ بدماش سے نہ صحیح رہا نبی نا موائل کا کیا دھیان رکھتے ہیں موائل میں کیا کر یاد رکھا ہے سارے نارے تو ہر چیز اصل کھنڈال کے دھو بچا کے اصل بخ دے لوں کوئی بند ملا وقت سونے میں خریدے درد ملا وقت نہ ہوئے تین سونے کی طرح لینے بیٹھے تھے کہ ملاوٹ کھا کر دی ابو کے پیچھے سواری مار دی جی مہاراج

ہر سرکار کی گانا اچانک گنا ہے تو میں پائے گا ان تو ماں کی بچوں کی کوشش کرتی دوسرا گنا ہے بندہ کا نال کرے مورانی کو نبی جی فرمائے اگر عورت اور پہلی نظر معاف جس کو ذمہ دار نال جانے سے وہ شیطان نے ہوں وہ ارادے نال بھی ہوں گنا کار ہے وہ توبہ معافی جیرا سب تو بڑا جرم ہے اس قوم کے اندر وہ یہ ہے کہ گناہ کر دے ورنہ آخنا نبی کی ساری شفاعت کرے سن ایک نبی کو داخل کرانے والا اپنے گناہ میں نبی گناہ کروانا ہے یا چھوڑانا ہے لوگ رشتہ بچانا ہے یا چھوڑانا ہے جیسے غلام عزت بچے وہ گنا کیا رسول صاحب کرو رشوت ڈا کے سارا نظام کرو بھلا آپ نبی بھی تھے یہ چاہیے ابھی سی کا کو جب کرانا بلا یہ عقیدہ رکھنا کہ یا موشی گناہ کرنا والا آخر تھا شفاعت نبی سن رہے تھے یہ بندہ بےمان ہے کیوں آپ نے پیر کو داخل نہیں کر سکتا بندہ چور میں کہ بھیا کے آخر لیں نہ بے فرمانی کرے سامنے نیوینج معروف دے یعنی نیک ہی کا حکم کرے سن پیلا کی بے فرمانی نہ کرے سن نہ چوری کرے سن نہ بدکاری ایک بھیا کے الفاظ ہیں پورا میں جی آج چودہ سو سال بلی بیٹھا پیا پہ کہ نہ بنا کرے سا نہ چوری پتکاری نہ کرے سا کہ تیرا حکم مانے سا جیسا بل ہی ایک آٹا کیا ہوتی ہو سکتا سوچیے ہم مولا محبوب ہے بابو فرمایا ابو بکر کا حصہ فروغ دینا فرمایا ہمیں کو نبی بھی چھوڑ رہے تھی بلا میں بند ہے پیسہ ہے شفا میں دے بھی جو پیسے کا جھاڑ کے آگے کیا میں ہمیں کو نبی بھی چھوڑ رہے تھی نہ مراد اپنے کو چھوڑے تھی میں پہلے چھوڑے تھی چہرہ کام ہے گناہ شامل شفا دے لیے شفا دیوار سمجھ کے لو تو آگے ذمہ لائے رب رسول ایک جی میں سردار ہے اپنے نوکا کے چار کام جن میں لائیں گے وہ زور لا دل مریں گے اوپر آٹھ بھی ہے ٹو نیچے وہ وہ صحیح میں زور لائے پورا ارادے علاقے زور لائے میں تو نہیں سکے میں پہنچ نہیں سکا پور جہاں سفارے لگاؤں وہ آگے صحیح

شفاعت شفا لبان پتہ ہی نہیں کہ شفاعت ہے کیا ہے اے نبی کو اپنے گناہ میں تو داخل کرنا نکال یہ اپنے کا خبردار نہیں رکھنا توبہ کرو جتنی کوشش کی گئی نیکی کرو گناہ کو بچو زیادہ دار بنو امین بنو ایک شرتا پیدا کرو جیس والے کو کوئی غلطی رہے گی واسطہ سمجھ آ ہے ہے ہے گنا گنا کہ بولا بات بات کی کی چکی جیسے نہ نہ ہوئے نہیں جی دیکھو چور چکا جاگو ہوں ایم پی اے وہ وہ ووٹ ہندن والا مدد مطلب سارے کو کو کو بھی ووٹ ہندن جاگو کر میں ایک پوچھا ہے ہاں جی سارے بھندو مدد مطلب کرے سو سوچے ہاڑے جاگو کو بڑا

راشیا کو رشوت اوسطے کو بچے تو وہ تو سارے گناہگار معاہدہ کیا کر رہے تو آگے وہ زمانہ تھے وہ تیز روپیہ کی تیاری کرتا بیٹھے تو آگے مانا تھے تو ہے بے وقوف ان دل ساری کو پتا دیا ایمان لاپ کیا پچھلے ہاتھ میں مومن ہو توبہ کرو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت مند ہو ایمان جیل میں آ گیا احکام کا آم دیکھی سکتے امن عامل سوال ہاتھ فوراً حکا نیک ایمان نیک امن لال مت رکھا ہے آکام سے چلنا آکام چھوڑنا نہیں آکام سے چلنا نہیں اس کو آپ چھوٹی چاہیے ہوں اس کا کیا کرنا ضروری ہے روشن کرنا ٹھیک ہے ہوں اس کا نہ کرو غسل نہ کرو نماز پڑھ سکتے

انگریزی تعلیم نہ قانون نہ تعلیم نہ چکرے نہ نقلی قلت نہ سود نہ ٹھیک ہے کی کمائی نہ تلاقے نہ بے غیرتی نہ اسلام کے سب سے نہ پاک تھی نماز پر ہوں دس جس بندہ پاک کرنا پڑ گئے تو دل نہ لیکن کوئی بندہ کہ میں پلک چمکائی ہاں منہ نہ لگ جب محمد گئی ہم سے دل انہیں فرمایا میم کالے کروں کالا کرنا دل کے سنو جانے اور دل صاف ہے منہ کنیا صاف صاف کرنا کرنا کبھی منہ دھوتی کرے دل کوئی دھوئے دل منہ والے والے دھوئی جائے کھول رہے رب رب رب رب رب دھوئے دھوئے دے دے تو ہاتھ بھی کام دینا والے والے والے میں میں میں تیرے تیرے دل دل دل دل جو جو پنی سوا والا والا انسان نہیں نہیں نا کو بچے رف لے پانی ایمان کے غیر چند مسئلے ہم تمہارے واسطے میں ضروری یہ سمجھے تو تمہارے واسطے بھی تھے یہ تمہارا ایمان جنتا ہر شہر کو یہ اجاگر ورنہ سمجھ رہے آسام بزرگ نے فرمائے سارے جاکو ستا جان سارے جاکو جہاں تھے جاگدار اوکے جہان کو جیل جان بس بڑا ہی ہے ہے ہے جا کیا دیتے یہ تو تو کوڑا فوٹو فوٹو فوٹو کا کا کا کر عورت مارتا کریں فون پوان نہ نہ کرو انہوں چیک دو دو انہیں شادی مقصد حاصل تھی تھی تھی اولاد میں وہ ظالمہ فوٹو چیک کر